سامنے آئے ساتھی نماز سے فارغ ہو گئے وہ نماز کے آگے کی طرف مل مل کر کے بیٹھے السلام علیکم بائبل زور سے جواب دو نیے ہوئے ہاں۔ ماشاء اللہ او ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ مزید فضیل اللہ مزید فضیل ماشاء اللہ بارک اللہ السلام علیکم ماشاء اللہ نیند سے جاگ گئے ذرا بیدار ہو گئے چائے جی کر آئے ہیں انشاءاللہ اللہ نہیں بٹھائیں گے جلدی چھٹی کر دیں گے انشاءاللہ اللہ مولانا ذوالفقار صاحب سر کے سر کے شیخ الحدیث ہمارے یہاں آئے تھے ایک ہی دفعہ آئے تو شاید وہاں کا یا یہاں کا اس وقت کا حال لکھ رہے تھے مولانا عبداللہ صاحب کاپو در کو خط لکھا کہ یہاں انگلینڈ میں آئے تو ماحول ذرا الحمد اچھا ہے بیان ہوتا ہے لوگ بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں ہمارے یہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیان کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ مسجد سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کوئی شیر گز گیا ہو مسجد میں تو یہ کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا آج تو ماشاءاللہ بڑا اچھا خاصا مجمع بیٹھا ہوا ہے سنا شیخ حنیف صاحب بھی یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی درس ہوتا ہے اور مفتی طاہر صاحب آپ کو ہر اتوار تفسیر کلام پاک سے محظوظ فرماتے ہیں ماشاءاللہ اللہ قرآن آیات کے اسٹیشن کے بعد اسٹیشن آپ کے طے کرا رہے ہیں انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو دو چار آیتوں کا اسٹیشن کراتے ہیں آگے لے چل منزل بمنزل منزل آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کے علوم اور فیوز میں برکت نصیب فرمائے آپ لوگوں کو ان سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے دوستوں بزرگوں ہم بھی وہاں پر ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتے ہیں ہمارے حضرت نے ایک دفعہ مجھے کہا یہ ڈاکٹر بیگ مسعود بیگ صاحب ہیں تفسیر سننا سیکھنا چاہتے ہیں تو تم ان ڈاکٹروں کے بیچ میں کوئی تفسیر کرو تو انہوں نے کوئی سات آٹھ ڈاکٹر جمع کر لیے لوکل ٹاؤن سے وہ دارالعلوم میں آئے اور تفسیر شروع کی اب میں بہت گھبرایا ہوا ہوں میں ایک طالب علم اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کے مجمع میں تفسیر کرنے کی تو پہلے تو ہندو کب کبھی چڑھ رہی تھی حضرت نے حکم فرمایا کوئی چارہ نہیں تھا اب میں نے تفسیر کرنی شروع کی وہی معرف القرآن کے شروع مقدمہ میں سے جمول القرآن اور اس کے بارے میں کچھ تو ابھی تو میں نے کچھ بولنا شروع کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھٹ سے ایک سوال پوچھ لیا تھوڑا بولا جھٹ سے دوسرا سوال پھر تیسرا سوال میں سوچا یار ایسے تو کام کیسے چلے گا میں کہا دوسرے ہفتے میں کہا ڈاکٹر صاحب یا آپ بیچ میں سوال مت پوچھتے رہو میں جو کہنا ہے وہ مجھے پورا بول دینا تو میں بیس منٹ آدھا گھنٹہ اپنا بول لوں گا پھر آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھ لینا آپ بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں تو میں اپنا بھول جاتا ہوں سب کہ آگے کیا بولنا ہے اور بہت سی مرتبہ آپ کو پوچھنے والے ہیں میں اس کا جواب دینے ہی والا ہوں آپ پوچھ دیتے بیٹھ رہے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو سیکونس ٹوٹ جاتا ہے وہ ترتیب جو ہوتی ہے وہ نظام سسٹم خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ دوسرے تیسرے ہفتے سے پھر سیٹ ہو گئے اور میرا جو خوف تھا وہ بھی نکل گیا پھر تو میں برابر اچھا، یہ لوگ جو ہیں ہاں بس وہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ وہی صحیح ہے جو پوچھنا ہو اخیر میں پوچھ لیا کرو شروع میں تو پھر وہ کیا کرتے تھے مجھے اخیر میں بہت سوال ہوتے تھے یعنی آدھے گھنٹے کا درس ہوتا تھا اور آدھے گھنٹے کا سوال جواب اتنے سوال اتنا جواب بعض مرتبہ وہ خود ہی ایک ڈاکٹر سوال کرے اور دوسرا جواب دے میں بیچ میں دونوں کا سنوں اور اس میں بعض اچھی اچھی باتیں بھی سامنے آتی تھی تو وہ الحمد وہ سلسلہ چلا شروع شروع میں تو گھبراہٹ تھی پھر وہ خوف نکل گیا برابر پھر تفصیل کرنی شروع ہوئی اب یہ لوگ ذرا کیونکہ وہ حیدرآباد کے تھے سب تو وہ تھوڑے متاثر تھے وہ اپنے شیت سے بھی اور مودودیت سے بھی اب ان کا ذہن بھی صاف کرنے کا تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت جی مجھے اس طرح کی عجیب عجیب باتیں سب پوچھتے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے حضرت نے فرمایا بھائی ان کو ایک دم سے سارا نہیں بتا دینے کا وہ دھیرے دھیرے انجیکشن مانگنے کا ہر ہفتے ایک انجیکشن دینے کا تو پھر دھیرے دھیرے وہ انجیکشن کی ڈوز دیے پھر ذہن ان کا صاف ہوا پھر الحمدللہ للہ مائنڈ کلیئر ہوا سب کا سیٹ ہو گیا سب ڈاکٹر مظہر الدین صاحب نے تو اتنی بڑی داڑھی رکھ لی الحمد للہ اور اب آپ آپ ان کو دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں یہ جبا ماشاء اللہ لمبا پگڑی وگڑی شال اوڑھتے ہیں داڑھی ماشاء اللہ تو یہ سمجھیے کہ درس در ہم تو کیا ہیں ہم کچھ نہیں اللہ کا کلام ہے اور دوسرے وہ حضرت کی مجلس حضرت کے پاس آنا اس کی برکتیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے قرآن شریف حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن شریف کی مثال پانی جیسی ہے پانی جب بہتا ہے نا کہیں سے تو وہ اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے اس کے لیے رستہ بنانا نہیں پڑتا تو قرآن شریف کا درس دو قرآن دلوں میں اپنا رستہ خود بنا لے گا ہم کو رستہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی قرآن قلوب میں خود گھس جائے گا اپنا رستہ کر لے گا کو اثر کرتا ہے قرآن قرآن قرآن اس کے انوارات اس کے برکات اس کے معانی جب سمجھ پڑتے ہیں تو اس کا دل پر اثر پڑتا ہے اور آدمی کی لائف چینج ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ درس قرآن میں ضرور بیٹھنا چاہیے سیکھنا چاہیے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے تو الحمد للہ انیس سو نبے سے ہم نے یہ تفصیل شروع کی تھی تو آج کتنے چھبیس سال ہو گئے بائیس پارے ہوئے ہیں ابھی ہم سورہ سبا پہ پہنچے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا ہفتے میں ابھی جو میرے ادھر ادھر سفر ہوتے ہیں تو پھر ناغا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہفتے میں ایک دن تفصیل ہوتی ہے فرائیڈے کو وہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحبان اور مدرسے کے طلبہ بھی سب بیٹھتے ہیں کمرہ بھر جاتا ہے طلبہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے ان کو بھی تفسیر کرنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ تفسیر میں وہ زیادہ لغوی تحقیقات میں نہیں جانے گا جو مین مین امپورٹنٹ مسائل ہیں وہ بیان کرنے کے قصے کہانیاں سنانے کا لوگوں کو قصے کہانی بہت اچھی لگتی ہے تو وہ آیت سے متعلق جو باتیں ہیں قصے ہوں اچھے اچھے وہ سنائیں تو اس سے اچھا اثر پڑتا ہے تو الحمدللہ وہ بچے بھی سیکھتے ہیں پھر اپنے یہاں جا کر کے وہ بھی اپنا تفصیل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو یہ قرآن تو قرآن ہے اس کو پڑھنا چاہیے جب میں نے یہ تفصیلی سلسلہ حضرت کے حکم سے شروع کیا میں سچ کہتا ہوں اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں کتنا بڑا جاہل تھا مجھے قرآن کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ مدرسے میں وہ جلالین پڑھی تھی اور جلالین تو جامع آ تو جامع آ تو جامع آ اس میں سب کراک کی بحثیں آن کرتا ہوں آن کرتا ہوں آن کرتا ہوں اس میں بچہ اتنا مست ہو جاتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے وہ سب ادھر ادھر کے وہ لوگوں کی تحقیقات اور حل عبارت میں آدمی اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ قرآن کا جو مضمون ہے وہ اس کے دماغ میں پیوست نہیں ہوتا اس کے لیے تو خود مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اپنا علم بڑھانے کی ضرورت ہے دو چار تفاصیل لے کے بیٹھیں اس کا مطالعہ کریں اور میں ایسا کرتا تھا ایک ایک روکو کی تفسیر کرتا تھا تو اس میں تفسیر ابن کثیر دیکھتا تفسیر خاصم دیکھتا مالک القرآن مفتی شفیع صاحب والی دیکھتا مالک القرآن مولانا ادریس کاندلوی والی دیکھتا بعد میں معالم العرفان صوفی عبد الحمید سواتی والی مل گئی وہ دیکھتا یہ جو اللہ توفیق نے ایک رکو ان سب میں دیکھ ڈاک کر پھر اخیر میں تفسیر عثمانی دیکھتا تو تفسیر عثمانی کے حاشیے میں اس سب کا خلاصہ مل جاتا تو میں تفسیر عثمانی اپنے سامنے لے کر بیٹھتا ترجمہ اس میں شیخ الہند ہی کا کرتا اس میں کچھ الفاظ آگے پیچھے کر دیتا تاکہ محاوری ترجمہ ہو جائے اور کبھی کبھی حاشیہ بھی علامہ عثمانی کا پڑھ کر سنا تھا تو اس میں مز بھرے ہوئے ہیں بھرا ہوا ہے اور بہت علوم ہیں اس میں خلاصہ اور سمری اس میں آ جاتی ہے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے تو یہ قرآن قرآن ہے اللہ پاک مفتی صاحب کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے قربانی دیتے ہیں یہاں آپ کو سمجھاتے ہیں آپ دھیان سے قرآن کی تفصیل سنیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ مفتی صاحب نے حکم دیا کہ ہم آیت الکرسی تک پہنچے ہیں تو آیت الکرسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرو بس زیادہ بات تو میں کیا عرض کروں مفتی صاحب ہی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ ویسے آیت الکرسی کے بارے میں اس کی فضیلت پر تین حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک حدیث تو حضرت ابئی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابئی جانتے ہو قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے سب سے بڑی آیت کون سی ہے قرآن پاک کی انہوں نے کہا آیت الکرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چھاتی پر تھپکی ماری اور فرمایا لیہ نکل علم اب المنظر اے اب المنظر تم کو علم مبارک ہو تم نے صحیح جواب دیا سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے صورتیں تو بہت ہیں سب سے عظیم ترین سورت تو سور فاتحہ ہے من المسانی والقرآن العظیم اسی لیے ہر نماز نماز میں ہر وقت میں پڑھنے کا حکم ہے قرآن کی اور صورتوں کی بڑی فضیلتیں ہیں کسی صورت کے بارے میں فرمایا قلب القرآن قرآن کا دل ہے سورہ یاسین ہے کسی صورت کے بارے میں فرمایا فتنوں سے حفاظت سورہ کہف ہے کسی صورت کے بارے میں فرمایا فاقہ سے بچاتی ہے رزق میں برکت دیتی ہے سورہ واقعہ روزانہ مغرب بات پڑھا کرو اکنامیکل پرابلمز ہیں بزنس کا پرابلم ہے جاب کا پرابلم ہے معیشت تو اس کی عادت ڈالو بچوں کو بچیوں کو پڑھاؤ مستورات کو کہو روزانہ مغرب سورہ واقعہ کی تلاوت کرو انشاءاللہ شاء آپ کو کوئی اکنامیکل پرابلم نہیں ہوگا لائیولیہڈ معیشت روزی اللہ آسان فرما دیں گے فاقہ نہیں آئے گا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا بھیک نہیں مانگنی پڑے گی کسی صورت کے بارے میں فرمایا عذاب قبر سے بچاتی ہے سورے ملک سونے سے پہلے تبارک النزی پڑھ لیا کرو عذاب قبر سے حفاظت ہوگی تو قرآن پاک کی صورتوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں آیتوں کی بھی فضیلتیں آئی ہیں ان میں اس آیت کے بارے میں فرمایا سب سے عظیم ترین آیت ہے سب سے بڑی آیت ہے سب سے بڑی آیت ہے ایک روایت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو خود حضور نے کہا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے نمبر دو آیت الکرسی کا فائدہ دنیا میں اور پھر نمبر تین آیت الکرسی کا فائدہ آخرت میں دنیا میں آیت الکرسی کا فائدہ حفاظت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رمضان میں زکوٰۃ کا مال جو جمع ہوا اس کی حفاظت کرنے کا نگران وکیل بنایا بخاری شریف کی حدیث ہے اس زمانے میں بینک سسٹم تو تھا نہیں تو زکوٰۃ جو آتی تھی وہ اس کو ایک جگہ جمع کیا تھا اسٹور ابو کو بٹھا دیا کہ اس کی نگرانی کرو تو وہ رات بھر اس کی دیکھ بھال کرتے تھے تو چور نہ آ جائے کوئی لے نہ جائے وہاں پہ ہوتے تھے ایسے منافع غیر مسلم یہودی کوئی گھس جائے کوئی لے جائے پھر اس کو دھیرے دھیرے حضور نے تقسیم کر دیا حفاظت کی ضرورت ختم ہو گئی یہ اس کی نگرانی کر رہے تھے کہ رات کو ایک شخص چپچاپ سے آیا چوری کرنے اندر گھسا تھوڑا سا مان لیا اور جانے لگا سید میں ابو ارے اس کے پیچھے دوڑے پکڑ لیا بھائی چور نہ جا رہا حجی ہاں مجھے جانے میں فقیر ہوں غریب ہوں مسکین ہوں بہت محتاج ہوں یہ فلاں دمکنا ابو ہو کو رہا گیا کہا چل کہ ایسا نہیں کرے گا نہیں جی، تھوڑا سا لیا ہے جا صبح کو جب فجر میں آئے فجر بعد حضور نے پوچھا ابو ہو وہ آدمی کو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا یہ حیران ہو گئے حضور کو پتا ادور بولنے کا رسول اللہ کیا کر رہا ہوں وہ بیچارہ مسکین تھا غریب تھا اس نے شکایت کی کہ میں بہت محتاج ہوں یہ ہوں بچے ہیں پریشانی ہے فلاں دمکڑا میں نے اس کو چھوٹ چھوٹا کے تھوڑی سی مقدار لیا جانے دیا اس کو فرمایا کہ وہ پھر آئے گا دوسری رات وہ پھر آ گیا پھر ابو ریا نے پکڑا اب کی تو وہ زیادہ ہی رونے لگا ابو کو پھر ترس آ گیا جانے دیا اس کو صبح کو پھر حضور نے پوچھا مسکرائے ابو نے کیا ہوا اس قیدی کا قیدی کو پکڑا دو تھا تم نے کیا اچھا کروں حضور اس نے بہت رویا دھویا بہت منت کی پر میں چلو کوئی نہیں وہ پھر آئے گا تیسری جگہ پھر آ گیا ابو بولے نے اب تو پکڑ لیا اب تو میں تجھے جانے ہی نہیں دوں گا اب تو یہیں بیٹھ تو اس نے کہا کہ پلیز اتنی دفعہ جان میں نیکسٹ ٹائم نہیں آؤں گا وعدہ کرتا ہوں نیکسٹ ٹائم نہیں آؤں گا دیکھ میں تجھ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر تم مجھے چھوڑ دے تو میں ایک بات بتاؤں گا کیا بات تو جب رات کو سونے کے لیے جاوے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اگر تو نے آیت الکرسی پڑھ لی تو تیرے تکیے کے پاس ایک فرشتہ پروٹوکال کے طور پر حفاظت کے طور پر فوجی کے طور پر کھڑا ہو جائے گا اور جب تک تو سوتا رہے تیری حفاظت کرتا رہے گا جب تو جاگے آنکھ کھلے تب وہ جائے گا کیا سچ کہہ رہا کہا میں سچ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو نے یہ بہت اچھی بات سکھائی ہے جانے دیتا ہوں لیکن نیکسٹ ٹائم بتانا ٹھیک ہے جی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ابو وہ کیا ہوا اس کو تم نے پکڑا تھا اس کا حضور اب کے تو میں نے بالکل پکڑا پکڑ لیا تھا نہیں چھوڑنا لیکن اس نے ایک بات کہی تو مجھے پھر اس کو چونکہ یہ علمی بات سکھائی تو مجھے چھوڑ دینا پڑا کیا سکھائی یہ بتایا فرمایا کہ اس نے صحیح کہا یہ حضور کا لفظ صحیح کہا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تمہاری حفاظت ہوگی پوری رات آگے فرمایا پتا ہے تم تین دن سے کس سے بات کر رہے ہو نہیں وہ شیطان ہے ابلیس وہ انسان کی شکل میں آ رہا تھا چوری کر رہا تھا اما سدا کا وہ اس نے اتنی بات سچ کہہ دی اگر سے اس کی عادت ہمیشہ جھوٹ بولنے کی ہے لیکن اتنا سچ بول گیا فائنل کزوب کا دیا دکھ بہت جھوٹ بولنے والا کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے تو وہ جھوٹا ہے لچا ہے لفنگا ہے لوٹیرا ہے لیکن آج وہ تجھے صحیح بات کیا گیا آئے تو کرسی پڑھ لیا تھا اب اس سے معلوم ہوا کہ روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت ہوگی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی جیسے ہی تکیے پر سر رکھو تو پہلا کام آیت الکرسی پڑھ لو حفاظت ہوگی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اعمال قرآن میں وہ کوفہ والے تاجر کا قصہ لکھا ہے کوفہ میں عراق کا بڑا شہر ہے ایک تاجر آیا بزنس ٹریڈ کامرس تجارت پیک پر تھی اس زمانے میں جیسے آپ کے سورت میں کپڑوں کے ٹیکسٹائل کا مرکز ہے سورت ماشاء اللہ پانچ ملین کی آبادی ہے فلائی اوور بہت بن گئے ہیں چہل پہل بہت ہے یہاں ماشاء اللہ تو کوفہ میں بھی ایسی ہی چہل پہل بہت تھی ایک بزنس مین وہاں آیا اس کو رینٹ کے لیے مکان چاہیے تھا کرایہ کا مکان مل نہیں رہا پریشان ہو گیا سب مکان فل ہیں کسی نے اس کو کہا کہ وہ ایک گھر خالی ہے لیکن اس میں جن بھوٹ ہے ہانٹڈ ہے کوئی رہتا ہے اس میں کوئی جاتا نہیں وہاں ڈرتا ہے جو جاتا ہے اس کو مار پڑتی ہے وہ جن بھوت ہوتا ہے تو مارتا ہے ہمارے یہاں ایک کا جو پرانا مرکز تھا نا خالد بھائی سیول گرو میں تو جب نیا مرکز بنا نئی جگہ بنی تو یہ تین گھر تھے تو مسجد والوں نے کسی کو بھیج دیے تو اب جس نے خریدے اس نے تین گھر الگ کرنے تھے اور پھر وہ بیچنا تھا اس کو تو کانٹریکٹر کو بلایا کام کاج کرنے کے لیے تو وہ کام والے کام کر رہے ہو تو دن دھارے پیچھے سے آ کے تھاڑ دے گی کوئی اس کو لگائے تو ادھر ادھر دیکھے کوئی مارنے والا نہیں بھاگ جائے تو کوئی کانٹریکٹر کام ہی نہ کرے جس کے بھی ورکر آئے دھاڑ دے کے مار پڑے جیسے کوئی دیکھے ہی نظر ہی نہ آئے سب بھاگ جائے وہ کانٹریکٹر پریشان ہو گیا کہ یعنی یہ کیا کرے پھر اس نے کچھ کیا کسی کو کچھ بلا کرایا کوئی دم شم کچھ کرایا تعویذ وابیز اللہ پاک نے پھر پھر اس کا کام ہوا پھر تینوں گھر سیپریٹ کیے بیچ دیے اس نے تو جو جن بوٹ ہوتے ہیں اگر وہاں کہیں بس جائیں آباد ہو جائیں تو پھر وہ اس کو خالی نہیں کرتے ہیں مار پٹائی کرتے ہیں تو اب یہاں پر بھی اس کو کسی نے کہا کہ وہاں ہے لیکن وہاں جو جاتا ہے اس کو مار پڑتی ہے وہ جن بھوت ہے اس میں مجھے کیا جن بوٹ سے لینا دینا میں تھکا ہوا ہوں مجھے سونا ہے میں اس کے مالک کو کہا بھائی تمہارا گھر بھائی تم فری میں سو ہو نہیں اس میں جاؤ نہیں کرایہ بھی نہیں چاہیے مجھے کہا ٹھیک ہے جا کے وہ بستر کرایا اس نے سونے لگا بہت بڑا جن بوٹ دیو آ گیا جن میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں کچھ جائنٹ ہوتے ہیں دیو ہوتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑا دیو تھا وہ آیا اور آنے لگا سامنے اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اب وہ چین نے بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذ سنة ولا نوم وہ بھی لاتا خدو سے نہ تم بولانو لہو ما بھی سما وا دی ماں لہو ما بھی سما وا دی منزل لدی یسو منزل لدی یسو ان الا بی یعلم یعلم ما بین ایدی ما خلق ولا یحیطون ولا یحیطون بشیء من علمه وسیع کرسی وسیا کرسی السماوات والارض اگے آیا ولا یعوده حفظهما اس کے معنی یہ ہیں آسمان زمین کی حفاظت اللہ کے لیے کچھ بھاری نہیں ہے بہت ایزی ہے ایزی پیزی ہے چٹکی کی طرح سے ہے پورے آسمان کی حفاظت کرنا زمین کی حفاظت کرنا یہ اس کے معنی ہے تو یہ جب اس نے پڑھا تاجر نے تو جن اس کو نہیں پڑھ سکا اب وہ تاجر سمجھ گیا کہ اس کی چابی اسی میں ہے اس نے چابی کو مائی برابر سے ولا یہ ہندو ہوما ولا یہ ہوما ولا یہ ہوما ولا یہ ہندو ہوما بس اوپر سے کوئی چیز آئی اور جلا کر بسم کر کے راست کر دیا اس کو بہو العلی العظیم اس نے بھی اپنا بستر پہ تقریب سر رکھا کروٹ پلٹی ہے تو جا ہوا سو گیا آرام سے میٹھی نیند سویا صبح جب فجر کے لیے اٹھا تو غیب سے آواز آئی تو نے اس علاقے کے سب سے بڑے جن کو گزشتہ رات آیت الکرسی کے ذریعے جلا کر راک کر دیا یہ آیت الکرسی کی برکت ہے وہاں پر لکھا ہے حضرت نے تو آیت الکرسی دنیا میں حفاظت کرتی ہے حفاظت کرتی ہے میرا جانا ہوا تھا شکاگو وہاں مفتی حسین کمانی میرے دوست ہیں شاگرد بھی ہیں ہمارے یہاں سے پڑھا ہے وہ مجھے کہنے لگے یہاں پر یونیورسٹی کا ایک پروفیسر آیت الکرسی کی برکت سے مسلمان ہوا میں کہا وہ کیسے کہنے لگا وہ سائنٹالوجی میں بلیو کرتا تھا وہ انگریزی فلم کا ایکٹر ہے ٹام کروز وہ سائنٹالوجی کو بلیو کرتا ہے سائنٹالوجسٹ ہے تو یہ لوگ ایسے ہو ڈو میجک وغیرہ ان چیزوں کو مانتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کا تھا اس ٹائپ کا آدمی تھا اس کی کلاس میں یونیورسٹی میں ایک مسلم اسٹوڈنٹ تھا ایک دفعہ لیسن ختم ہونے کے بعد ایسی کیجول کانورسن ہو رہا تھا تو پروفیسر نے اس کو کہا کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں اور میرے پاس کچھ ایسی چیزیں آتی بھی ہیں اسپرٹس تو مجھے پھر اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے بائبل میں سے یہ پڑھنا پڑتا ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے پھر یہ کرتا ہوں کینڈل جلاتا ہوں اور ایسا کرتا ہوں پھر جا کر کے وہ اسپرٹ نکلتی ہیں تو مسلم اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ اتنی ساری محنت کیوں کرتے ہیں یہ آئے الکرسی پڑھ لیا کرو सब ठीक हो जाएगा मैं कहते वो क्या तो उसने आयतुल कुर्सी का इंग्लिश ट्रांसलेशन उसको दे दिया Allah that is none worthy of worship beside him he is the alive he is the sustainer sleep does not overcome him no does slumber to him belongs whatever is in the heavens and in the earth Who is there that can intercede before him except by his permission? بائی ہز پرمیشن منزل الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم he knows whatever is before them and whatever is behind them and they cannot encompass anything from his knowledge except what he wills his throne extends over the heavens and the earth and protecting them is not a burden upon him and he is the high and the lofty and he is the majestic اس نے کہا یہ تم پڑھ لیا کرو جب وہ اسپرٹس تمہارے پاس آئے اس نے کہا ٹھیک ہے اب دو تین دن بعد جب وہ اسپرٹس اس کے پاس آنے لگی تو اس نے وہ پرچہ نکالا اور وہ ترجمہ پڑھنا شروع کیا ابھی جو اس نے پڑھا ہی تھا کہ سر سب بھاگے آرام ہاں، ہوئے اس کو دوسرے دن وہ آیا طالب علم اسٹوڈنٹ کو بلایا اس کو کہتے یار تم نے کیا لیا مجھ کو میں کبھی کبھی پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے نکالتا تھا پوری پوری رات میری نکلتی تھی تب جا کر کے وہ چیزیں جاتی تھیں یہ تو میں نے ابھی اس کو پڑھنا ہی تھا کہ سب کچھ بھاگ دیا یہ کیا ہے میں کہا یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے فرمایا ہے اللہ کا فرمان ہے اور اس نے کاچار کہاں ہے قرآن میں سور بقرہ میں مجھے دکھاؤ قرآن شریف لیا اس نے قرآن شریف اسٹڈی کرنا شروع کیا قرآن شریف پڑھنا تھا ٹرانسلیشن قرآن کے قرآن سے اس کو عشق ہو گیا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر انہوں نے خود سنایا تھا تو آیت الکرسی ہوڈو میجک بلیک میجک جن بھوٹ جادو ان چیزوں سے حفاظت کرتی ہے بہت فائدے ہیں تو رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو بچوں کو بھی سکھا دیا کرو بچے بھی آیت الکرسی پابندی سے پڑھ کر سوئیں بہت میٹھی نیند آئے گی ان کو رات کو جاگیں گے نہیں پریشان نہیں کریں گے نیند میں اٹھیں گے نہیں اور عام طور پر احتلام جو ہوتا ہے وہ شیطانی اثر سے ہوتا ہے اگرچہ اور بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں مین سبب احتلام اور ویڈ ڈریم کا شیطان ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیں گے احتلام بھی نہیں ہوگا ویٹ ڈرنگ سے حفاظت ہوگی یہ آیت الکرسی کی برکات ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں حفاظت ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک برقعہ پوش خاتون لندن میں بیچاری اپنے کام کاج سے نکلی تھا جا رہی تھی تو کہیں پر ایسے چھوٹا سا ٹنل جیسا تھا تو اس میں سے اس کو نکلنا تھا تو وہ آئی اور اندر سے ادھر جا رہی تھی اس کے پیچھے کوئی گھوڑا جو ہے وہ ہو لیا تو یہ بھی اس نے دیکھا کہ وہ تیز بھاگی ہو بھی ہو بھی تیز جلدی سے آگے تو وہ گورا پیچھے نکل کے چلا گیا واپس چھیڑا نہیں اس کو کسی نے شکایت کر دی کسی کو پولیس کو پولیس نے پکڑ لیا اس کو معلوم اس نے بھی کہہ دیا کہ اسی اسی شکل کا آدمی میرے پیچھے آیا فون کر دیا پولیس کو پولیس نے پکڑ لیا اس کو اس کو انٹروگیٹ کیا آگے معلوم ہوا کہ اس نے کچھ دن پہلے کسی گوری عورت کو اسی ٹنل میں ریپ کیا تھا اور اس کا ڈی این اے کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا کہ یہی شخص ہے ڈی این اے میچ ہوا پکڑا گیا تو اس کو پولیس نے پوچھا کہ تو نے چند روز پہلے اس گوری عورت کو تو ریپ کر لیا تھا یہ مسلمان برخا والی عورت جا رہی تھی اس کو کیوں نہیں کہنے لگا کہنے لگا کہ میں اس کے پیچھے دوڑا تو تھا لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی دو سفید لباس والے بڑے بڑے آدمی چل رہے ہیں تو میں پیچھے مڑ کے بھاگ گیا اس لڑکی سے پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ کوئی تھا اس نے کہا میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا میں نے آیت الکرسی پڑھ لی تھی اللہ پاک نے آیت الکرسی کے فرشتے بھیج دیے اس کی حفاظت کے لیے اس کا ایمان اس کا یقین آیت الکرسی پر اس لڑکی کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا تو آیت الکرسی بہت پاورفل آیت ہے بہت پاورفل آیت ہے حفاظت کرتی ہے دنیا بھی فائدہ اب آگے فائنلی آخرت کا فائدہ بحقی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے موت کے یعنی جیسے ہی موت آئی سیدھے جنت میں جائے گا آخرت کا فائدہ تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو تسبیحات آتے فاطمہ پڑھو اور تسبیحات آتے فاطمہ کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو اس سے بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا حفاظت بھی ہوگی اور انشاءاللہ اللہ جنت میں درجات کی بلندی اور ترقی بھی حاصل ہوگی اور اللہ پاک بہت نوازیں گے انشاءاللہ تو یہ آیت الکرسی قرآن شریف کی سب سے عظیم ترین آیت ہے اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں دس جملے ارشاد فرمائے ہیں ہمارے بھائی خالد صاحب سنا رہے تھے کہ وہ نعمان علی خان کا کوئی ویڈیو ہے اس میں وہ تقابل کرتا ہے آیت السری کی پہلی آیت اور آخری آیت دوسری آیت اور سیکنڈ ٹو لاسٹ آیت اور تیسری آیت اور تھرڈ ٹو لاسٹ آیت اور ان میں مقابلہ کر کے سمجھاتا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ الا اللہ دوسری میں وہ العظیم آخر میں وہ العظیم اور ادھر لا خدو نتم ولا نوم اور وہاں پر ولا الاد حفظ اور اس کا وہ تقابل میں نے بھی سنا ہے وہ ویڈیو لیکن میں نعمان علی خان کی باتوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتا نمبر ایک وہ فلی کوالیفائڈ اسکالر نہیں ہے صرف چار سال کسی مدینہ یونیورسٹی میں کہیں پڑھا ہے تمام اصول تفسیر اصول فقہ اصول حدیث مسائل وغیرہ سے واقف کار نہیں ہے نمبر دو تفسیر بھی رائے بہت کرتا ہے اپنے دماغ سے نمبر تین ہمارے اکابر کی بات بعض باتیں لے کر اپنی بنا دیتا ہے حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر ہے سورہ سورہ فلق سورہ ناس کی تو حضرت نانوت کی وہ تفسیر لی حضرت نانوت کی تفسیر عثمانی سے اور اپنے انداز میں پیش کرتا ہے یہ علمی خیانت ہے کسی عالم کی بات لیں تو اس کا حوالہ دینا چاہیے فلاں نے یہ کہا ہے کیوں ہمارے بزرگوں کے نام لینے سے ان کا جی کتراتا ہے جب ہمارے بزرگوں کی بات لیں تو حوالہ دینا چاہیے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اور ایسے جو آزاد دماغ ہوتے ہیں ان کی عادت یہی ہوتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی حضرت نانوتوی کی باتیں لیتا ہے اور اپنے طور پر پیش کرتا ہے تو یہ چونکہ اس میں یہ چیزیں ہیں آپ ایسے ہی کبھی کبھی اس کی بات سن لو ٹھیک ہے لیکن ان کو اتارٹی نہیں بنانے کا اور ان کے ان کے ان سے اپنے علوم اور اپنا دین اخذ نہیں کرنے کا دین تو اپنے کوالیفائڈ علماء اسکالر مفتی طاہر صاحب کی طرح سے اور ایسے جن کو آپ بچپن سے جانتے ہیں جو حافظ قرآن ہیں عالم ہیں مفتی ہیں حدیث تفسیر کے اصول سے واقف ہیں جن کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے سامنے بڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں پورا کانفیڈنس آپ کو ان پر ہے ان سے علوم لینا چاہیے اس کا احتیاط کریں خیر آیت الکرسی میں دس جملے ہیں پہلی آیت پہلے جملے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اللہ زندہ ہے ہر چیز کو تھامنے والے ہیں اب ہر ہر جملے کی الگ الگ تشریح اللہ علم الزاط الواجب الوجود المستم لجميع الکمال المنزہ انجمی النقائص شرع عقائد میں اللہ کی ذات کیا ہے اس کو تشریح کریں گے لا الہ الا ہو کلم توفید ہے فعلم لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد توفید توحید بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری آیت شروع ہی ہوتی ہے توحید سے الحی القیوم اللہ زندہ ہے اللہ زندہ ہے اللہ پاک بعض لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں تو اللہ نے سمجھایا بھائی اللہ علائم ہیں اللہ موجود ہیں اللہ کو ڈینائی نہ کرو اللہ کا انکار مت کرو اللہ کے وجود کو سمجھو اللہ موجود ہیں اللہ گاڈ ایگزٹ اور ایچ مت بنو ایگنوسٹک مت بنو خدا کا انکار مت کرو دہریے مت بنو اللہ موجود ہیں اللہ زندہ ہیں اور القیوم قیوم کہتے ہیں القائم بنفسی المقیم ہی جو خود قائم ہے اور ساری دنیا کو قائم رکھنے والے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے جی اللہ رب العزت والجلال ساری دنیا کو تھامنے والے ہیں کنٹرول میں ہے سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے کوئی چیز اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے تاخذ کا ولا بنانا یہ الحی القیوم ہی کا آگے تتمہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو تھامنے والے ہیں اللہ کو اونگ نہیں پکڑتی نیند نہیں پکڑتی اگر اللہ سو جائیں تو پھر دنیا چلائے گا کون یہ سورج کو نکالنا ڈبانا ستارے چاند سورج ستارے زمین بارش ہوا پانی کلائمیٹ کنٹرول نظام انسان کو سلانا جگانا روزی پانی یہ سب نظام کون چلائے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا ایک دفعہ میں پلین میں سوار ہوا پلین اوپر جا رہا ہے ہوا میں پروان چڑھنے لگا میں ونڈو کے پاس تک نیچے دیکھنے لگا سارے گھر میں نے کہا یا اللہ یہ ہمارا ملک ہے اس میں بینیفٹ بھی دیتے ہیں سب دیتے ہیں لیکن ان سب گھر والوں کو کھلانا پلانا پالنا کوئی گورنمنٹ کوئی دنیا کی حکومت کوئی اس کو نہیں چلا سکتی یہ اللہ ہی چلا سکتے ہیں اللہ ہی سب کو کھلا سکتے ہیں پلا سکتے ہیں سارا نظام سنبھال سکتے ہیں ایک دفعہ میں یہاں آیا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی ایک صاحب کھیت میں پمپ کے ذریعے پانی پلانے گئے تھے آئے میں نے کہا کہ چلو اب تو اچھا ہے پمپ ہے پمپ سے پلا دیتے ہیں پہلے تو کنواں ڈول سے پلانا پڑتا ڈول رسی سے پلانا پڑتا تھا کہنے لگے مولانا صاحب ایک پمپ نہیں پچاس سو پمپ لگا لو اس زمین کو اللہ کے سوا کوئی پانی نہیں پلا سکتا جتنے پمپ لگا لو بارش کا پانی جو ہے وہی اس زمین کی کھیتی کو پیداوار کو اگا سکتا ہے انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو سیراب کرنا اور کھیتی اگانا تو ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ پاک سب کو تھامنے والے ہیں اللہ سوتے نہیں ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو کشفه لأحرقت صبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه اللہ تو اللہ ہے کل یوم ہوا فی شان فبی آلائی ربکما تکذبان ہر وقت اللہ بزی ہیں بزی بزی بزی ہیں اللہ فارغ نہیں بیٹھے ہیں اللہ دنیا کو پیدا کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ نہیں گئے ہیں اللہ دنیا چلا رہے ہیں دنیا کو تھامے ہوئے ہیں یہ حی قیوم ہے لا ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ملک ہیں چونکہ وہ اللہ کی ملک ہیں پھر دیکھو یہ گھڑی میری ملک ہے یہ چشمہ میری ملک ہے یہ گاڑی مولانا عبد المنان صاحب کی ملک ہے تو ہم اپنی چیز کی حفاظت کرتے ہیں نا ہم اپنی گھڑی کو بن میں نہیں پھینک دیں گے ہم اپنی گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں کر دیں گے حفاظت کریں گے تو اللہ ساری دنیا کے مالک ہیں اپنی چیز کی اللہ حفاظت کرتے ہیں سب کچھ اللہ کی ملک ہے منزلدی اندہ اللہ بیز نہیں اللہ کے دربار میں ہونٹ ہلانے کی مجال کس کی ہے جی کوئی اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا مگر اللہ کی اجازت سے اللہ اگر اجازت دے کہ ہاں بولو کیا کہنا ہے تو یہ آدمی کچھ بول سکتا ہے ورنہ کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے آ کر کچھ بولے میدان حشر میں بڑے بڑے پیغمبر بھی خاموش پڑ جائیں گے سرکار بھی اس وقت سفارش کرنے جائیں گے جب سرکار کو اجازت دے گی منزل یشفا اللہ کی شان ہے اللہ بھی یہ عالم اما ہند عما خلف ہو آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے سب اللہ کو معلوم فیوچر میں کیا ہونے والا ہے پاسٹ میں کیا ہوا ہے سب اللہ کو پتا ہے ہم نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے پچھلی زندگی میں کیا کیا ہے سب کچھ اللہ کو پتا ہے ولا يحيطون بشيء من علمه علم ہی اللہ اللہ کے علم کو گھیر نہیں سکتے مگر جتنا اللہ چاہے کمپیوٹر ایجاد ہو جائیں چپ نکل آئے ٹیکنالوجی آگے بڑھ جائے بہت کچھ ہو جائے جتنا اللہ اجازت دیں گے اتنی ہی نالج اور اتنا ہی انفارمیشن حاصل ہو سکے گا اس سے ایک انچ آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں ایک قدم آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں جتنا اللہ اجازت دیں گے اتنا ہی علم حاصل ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں وسیع کرسی اللہ کی کرسی یعنی اللہ کا عرش میں تفصیل ہے مفتی صاحب سمجھائیں گے آسمان زمین کو محیط ہے ساتوں آسمان زمین چاند سورج ستارے مرری العتارد زمین آسمانی مخلوق زمینی مخلوق پورا ملکی ہوئی گلیکسی پورا یونیورس عرش کے مقابلے میں کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ایک انگوٹھی بڑے میدان میں پھینک دی جائے تو وہ انگوٹھی کو اس میدان سے جو نسبت ہے وہ ملکی وے گیلیکسی کو عرش کے ساتھ نسبت ہے بتاؤ جب عرش اتنا بڑا اللہ کی کیا شان ہوگی ولا ہوگیز آسمان زمین ساری مخلوقات کی حفاظت اللہ کے لیے بوجھ نہیں ہے ایزی پیزی ہے اللہ آسانی سے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے وہ العلی العظیم اللہ سب سے بلند اور بالا ہیں سب سے زیادہ عظیم ہیں عظمتوں والے ہیں اللہ کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا کرتے پھرتے ہو ان کے پیچھے کیا پڑھتے ہو اس علی العظیم کو دیکھو اس کی طرف متوجہ رہو اس کی طرف اپنی لو لگاؤ اور اس سے اپنی مرادیں مانگو اس پر بھروسہ کرو کہ وہ علی العظیم کیا کرسی کا میں نے صرف ترجمہ کیا ہے تفسیر حضرت مفتی صاحب کریں گے درو شریف پڑھ لو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا و يا رب العالمين یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائیے پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت پر رحم کر دیجیے یہاں جو درس قرآن ہوتا ہے اس کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائیے حضرت مفتی صاحب کو مقبولیت محبوبیت نصیب فرمائیے اور ان کی علوم سے فیوز سے پورے علاقے والوں کو مستفیض فرمائیے یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے قرآن پاک سے لگاؤ نصیب فرمائیے قرآن پاک کا شغف نصیب فرمائیے قرآن پاک سے عشق اور محبت نصیب فرمائیے ہماری ٹوٹی پھوٹی دونیں سن لیجیے رب منا انك انت السميع العليم وتب قطب انك نا کند الرحيم وصلی اللہ وسلم سيدنا محمد و ارحم الراحمين